اللہ تعالیٰ کے مہمان حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے مہمان تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک جہاد کرنے والے نمبر دو حج کرنے والا نمبر تین عمرہ کرنے والا صاحب کا گناہ ختم حضرت ابو شمامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے ان کا آخری وقت قریب تھا وہ بہت دیر روتے رہے اور پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی روشنی اور حقانیت ڈالی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ روک لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا آپ کو اے عمر میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو میں نے عرض کیا یہ شرط کہ میری مغفرت کر دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتے اے عمر کہ اسلام پہلے والے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت سے پہلے کے تمام گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور حج بھی کا تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے